اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے لہذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو